بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اذا السماء انشقت جب آسمان پھٹ جائے گا وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا اور یہی اس کا حق ہے ہاں، یعنی غور سے سنے گا مطلب، کان ادھر کرو مطلب غور سنو وہ عید مدت اور جب زمین کھینچی جائے گی یا کھینچ کر پھیلا دی جائے گی وہ القت معافی ہا و تخلت اور جو کچھ اس میں ہے اسے باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی وہ عدت یوربی ہا حقت اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی اور یہی اس کا حق ہے یا ایوہ الانسان ایوہل انسان اے انسان یقیناً تو مشقت کرتے کرتے اپنے رب کی طرف جانے والا ہے اور پھر اس سے ملاقات کرنے والا ہے ف عمام کی تاب بہو سو جس کا اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حساب يَسِيرًا تو ان قریب اس سے نہایت آسان حساب لیا جائے گا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش واپس آئے گا وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ اور وہ جس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کی طرف سے اسے دیا گیا فَصَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا تو ان قریب بڑی ہلاکت کو پکارے گا وَيَصْلَى سَعِيرًا اور وہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا انہو کا نفی اہلی ہی مسرورا یقیناً وہ اپنے گھر میں گھر والوں میں بڑا خوش تھا انہو ذن اللہ یحور یقیناً اس نے سمجھا تھا کہ وہ کبھی واپس نہیں لوٹے گا بلا ان ربہو کا نبی بصیرہ کیوں نہیں یقیناً اس کا رب اس کو خوب دیکھنے والا ہے فلا اقسم بالشفق پس نہیں میں شفق کی قسم کھاتا ہوں واللیل وما وسق اور رات کی اور اس چیز کی جسے وہ جمع کرتی ہے والقمر اذا اتسق اور چاند کی جب وہ نور سے بھر جاتا ہے یا پورا ہو جاتا ہے عن طبق تم ضرور ایک حالت سے دوسری حالت کو چڑھتے جاؤ گے فمال تو انہیں کیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے وہ ادا پوری علیہم القرآن الاسدون اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے بل اللہ دینا کفر دیبون بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جٹلاتے ہیں واللہ اعلم بما یعون اور اللہ بخوبی جانتا ہے اس کو جو وہ جمع کر رہے ہیں فبشرهم بعذاب علیم سو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دے الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے غیر منقطع